حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایسے شخص پر سے ہوا جسے اس کے دو بیٹے پکڑ کر سہارے سے چلا رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے کیا ہوا کہا کیا اس نے کعبے تک پیدل چلنے کی نظر مانی ہے آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو کوئی فائدہ نہیں کہ یہ اپنے آپ کو عذاب میں ڈالے چنانچہ آپ نے اسے سوار ہونے کا حکم دیا سنن نسائی हदीस नंबर तीन हजार आठ सौ पचासी